عمرے کا جو آخری رکن ہوتا ہے سن سر کے بال کٹوانا یا سر منوانا اب اگر کوئی شخص اگر ایک عمرہ کرتا ہے اس کے بعد اگر وہ اپنے گھر والوں کے لیے اپنے ماں باپ یا جس کے لیے اگر وہ دوسرے عمرے کی نیت کرتا ہے تو کیا اسے دوبارہ اپنے سر کے بال کٹوانے پڑیں گے اور مثال کے طور پر اگر وہ پہلی دفعہ اگر اس نے عمرہ کیا اور اگر اس نے اپنے پورے ہی سر کے بال منوا دیے اب اگر وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے عمرہ کرتا ہے اور وہ اپنے بال کس طرح منڈوائے گا اور اسی طرح اگر کسی شخص کے اگر سر پہ بال نہ ہو تو اس شخص کے لیے چوکوں میں جزاک اللہ خیر مفتی صاحب ہاں جی سہیل بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر پتا ہو یقین پہلے نیت ہوتی ہے کہ پہلے میں نے اپنا کرنا ہے پھر فلاں کی طرف سے کرنا ہے تو کوشش کرے کہ پہلے کسر کرا لے یعنی بال چھوٹے کرائے اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں موٹی مشین دوسرے عمرے پہ وہ پھروا لے تیسرا عمرہ کرے تو بریک مشین پھروا لے چوتھا عمرہ کرے تو اس طرح پھروا لے اور اگر پہلی مرتبہ اس طرح پھروا لیا تو پھر بھی بہرحال اس کو دوبارہ اس طرح پھروانا سر پر چلانا پڑے گا یعنی ایک سنت کو پورا کرنا پڑے گا یہی اس شخص کے سلسلہ میں ہے جس کے بال بالکل نہ ہوں وہ بھی وہ سنت کو ادا کرتے ہوئے سر کے اوپر سے اس طرح گزارے گا ضرور بال ہیں تب بھی نہیں ہیں تب بھی